شخص کے جو بول رہا ہے اس کے دل سے میرے دل میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے تھوڑی دیر احساس کریں سوچیں دس سیکنڈ کے اندر آپ ان شاء اللہ دس بیس سیکنڈ کے اندر دس بیس سیکنڈ زیادہ بول رہا ہوں بیس دس سیکنڈ کے اندر آپ اپنے دل میں زندگی کا احساس کر لیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نہ مال دیکھوں گا نہ شکل دیکھوں مفہوم ہے کہ نہ مال دیکھوں گا نہ صورت دیکھوں گا صرف میں صاف ستھرا قلب سلیم دیکھوں گا اب قلب سلیم سے کیا مطلب ہے دل میں کیا برائی آتی ہے آتی ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دل جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اب یہ وسوسہ اس جگہ پہ جا کے گرتا ہے یہ وسوسہ اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے جہاں سے ذکر کرنا ہے کیونکہ گندگی جہاں ہوگی صفائی تو وہیں کی کرنی ہے نا بھائی گندگی جہاں ہوگی صفائی تو وہیں کی کریں گے نا آپ اور اللہ تعالیٰ بھی وہی جگہ صاف چاہے گا کہ جہاں پر اس نے نظام بنایا کہ شیطان کو اجازت دے دی کہ تو ڈالتا رہے لیکن میرا بندہ مجھ تک آئے تو صاف کر کے لائے میں معاف کر دوں گا ہاں؟